تھا الحمد اللہ وقفہ وسلم عماد فعود بلاہ من الخان الحدین بسم اللہ رحمان الرحیم ارسلنا من قبل کرسول اللہ قومهم

الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام محترم سامعین اس صورت روم کی ایک آیت ہے اور بغوی شرح السنہ کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور آج کا درس اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک کلم آگو مسلمان کا مقام و مرتبہ بہت ہی اونچا اور بلند ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ایک موقع پر مدینت ال مدینے سے امیر الحجاج بن کر کے مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں جب مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ سامنے نظر آیا تو امیر الحجاج عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما رک گئے اور کہا کہ اے خانے لوگو سن لو یہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ مجھے خوب معلوم ہے لیکن تم لوگوں کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزم عند اللہ لیکن خانہ کعبہ سے بھی ایک مومن کی عزت اللہ تعالی کے ہاں ہوئی ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کا کیا مقام و کیا مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہوا کرتا ہے امام ابن ابی دنیا اور امام بہتی رحم اللہ نقل کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ صلاح صحاب کرام کے ساتھ پوری ایک جماعت کے ساتھ آپ گزر رہے تھے راستے میں بڑی سڑی ہوئی بدبو آئی لوگوں کی ناک پھٹ رہی تھی ہر آدمی اپنی ناک بند کی ہے اور بائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ بدبو کس چیز کی ہے معلوم پڑتا ہے کوئی جانور مر کے سڑ گیا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے ہر انسان پریشان تھا اپنی ناک بند کی ہوئی لیکن نبی علیہ السلام اپنی ناک کو نہیں کیے آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تم لوگوں کو یا رسول اللہ بڑی خطرناک بڑی بدبو آ رہی ہے ناک پھٹی جا رہی ہے اس بدبو سے رہے فرمایا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بدبو کیا ہے کس چیز کی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا خیال یہ کہ دائیں بائیں ہی کسی جگہ راستے کے کوئی مرا ہوا جانور ہے کسی نے پھینک دیا وہ سڑ گیا اس کی بدبو آ رہی ہے آنے میں نہیں تمہیں معلوم ہے ان نونا سم منل تمہیں معلوم ہے یہ کسی مردے کی بدبو نہیں ہے مرے ہوئے جانور کی ان نونا من منل مرا فلاں مقام پر منافقوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے چند منافق بیٹھے ہیں یا وہ کابل مسلمین وہ مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں تو ان کی اس غیبت کی بدبو اللہ نے تمہیں سنگھا دیا جس سے تمہاری ناک پھٹ رہی ہے میری بھائیوں مومن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اونچا اور بڑھا ہوا ہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام شام نے ساتھ نمایا کہ ایک مومن کا قتل جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بڑا گنا ہے اس کے مقابلے میں اگر ساتوں زمین اور آسمان ختم ہو جائیں تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کسی مومن کے ناحق قتل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور مقام کو مرتبے کو احترام کو پہچاننے کی توفیق سے فرمائے اسی لیے نبی رہس نے ساتھ فرمایا لئی سمنا ملم یرحم شغیرن ورم یو اکر کبیرنا اکیری طبیری کے حدیث ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اے صحابہ کرام کی مجلی سے ایک بوڑھا انسان آیا بڑھاپے میں انسان کا کانڈ کم سنائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے بوڑھا بیچارہ کی ہم ذرا قریب بیٹھ جاتے تو ہمیں ذرا سا اچھی طرح سے سنائی دیتا نبی لیتا تو ہم کیا فرما رہے ہیں اچھی طرح سے ہم سن سکتے ہیں وہ کھڑا جگہ کا انتظار کر رہا ہے اور لوگ اپنے طور پر بیٹھے نبی علیہ کا فرمان سن رہے ہیں بہت دیر تک وہ شخص کھڑا پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع ساتھ میں اے لوگوں تمہارا ایک معمر بزرگ آدمی عمر دراز بوڑھا اور جگہ کا انتظار کرتے ہوئے کھڑا ہے تم لوگ ایسے نہیں کر سکتے کہ تھوڑے تھوڑے سڑک جاؤ اور بیچ میں کہیں اس کے بیٹھنے کی جگہ دے دو اس موقع پر آپ نے ساتھ میں یاد رکھو یہی سمنا ملم یارہم سبیرنا ولم یو اکل کبیرنا ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں سے شفقت اور محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے ایسے موقع پر نبی علیہ نے حدیث بیان کی کہ وہ وہاں بیٹھنے میں ایک انسان امر آدمی بزرگ آدمی کھڑا جگہ ڈھونڈ رہا ہو اور اس سے کم عمر کے لوگ بیٹھے ہوں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اس کا احترام نہیں ہو رہا ہے اس کے عزت اور احترام کے خلاف ہے کہ وہ کھڑے جگہ کا انتظار کرے اور تم بیٹھے رہ جاؤ اس کی عزت اور اس کا احترام یہ ہے کہ ذرا کنارے ہو جاؤ اور اپنے اس بزرگ بوڑھے بھائی کو بیچ میں بیٹھنے کی جگہ دے دو اسی لیے نبی علیہ سلاط و نے حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جہاں بہت سارے خطبے دیے تھے اس میں ایک بڑا اہم خطبہ یہ تھا رکھو ان ندما کم و اموال کم واد کم ہرامن ارے کم کہر مت یوم کمہارا فی بلد کمہارا فی شہر کمہارا اے مسلمانوں میدان مینا کے میدان میں آپ خطبہ دیں یاد رکھو ان ندیما کم و اموال و آراد تین چیزیں اللہ رسول نے بیان کی ان ندیما تمہارے تمہارا خون کسی کو ناحق قتل کرنا کسی کی جان لینا نمبر دو و اموال کم تمہارا تمہارے مال وہ آراد اور تمہاری عزت ان تینوں چیزوں کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے تین چیزوں کو ذرا غور کریں دو کو تو سبھی گنا سمجھتے ہیں ناحک کسی کا مال چھین لینا بھی غلط سمجھتے ہیں اور ناحک کسی کا خون کرنا بھی جان لینا بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں دنیا کا ہر انسان غلط سمجھتا ہے لیکن نبی علیہ سوات و سلام نے اپنے اس فرمان میں اعلان کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو جس طرح سے ایک مومن کی جان تم پر حرام ہے جس طرح سے ایک مومن کا بلا اجازت مان لینا تم پر حرام ہے ایسے ہی مومن کی توہین کرنا بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام کرا دیا ہے اور کیسے حرمت یوم کم یہ حج کے ایام ہے جیسے حالت احرام میں حج کے موقع حج کے حالت احرام میں حج کے دنوں میں اب میرا مقدس شہر کے اندر مقدس مہینے میں جیسے اللہ نے ان تمام چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے ایسے سال کے بارہ مہینے زندگی بھر مومن کی جان مومن کی کمل اور مومن کی عزت تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو میرے بھائیوں کسی کی بے عزتی کرنا کسی کی توہین کرنا کسی کی انسلٹ کرنا یہ اسلام نے ہمیں حرام قرار دے دیا ہے ہر مو مومن واجب الاحترام ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو یا غریب ہو عالم ہو یا جاہل ہو کلمہ گو کا احترام اللہ تعالیٰ نے واجب کرا دے رکھا ہے مسلمانوں کا احترام ہم پر فرض کرا دیا ہے اور اسی کے متعلق ہم نے آیت پڑھی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ سرات اسلام یا سراۃسلام ارساد نمایا ان مسلم مام ان مسلم یرد یار ارد عقری علح ار اللہ نار جہنم یو منقیام او کما کام مومن کی عزت کرنا اور مومن کی عزت بچانا اتنا بڑا عمل قرار دیا گیا ہے آپ خود بھی مومن کی عزت کریں اور آپ کی مجلس میں اگر کوئی مومن کو بے عزت کر رہا ہے چاہے مومن بھائی وہاں موجود ہو یا موجود نہ ہو آپ پر فرد ہے کہ ہاں وہاں بھی اپنے مومن بھائی کی عزت بچائیں اور اگر وہ برائیاں کر رہا ہے تو اس کو روکیں اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں تو برائیوں کے بجائے اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے اس کی عزت کو بچانا اتنا بڑا عمل ہے اب حدیث سنیے آپ نے فرمایا مام ام مسلم ارد اللہ یار اللہ علقی جہنم جہن القیامہ اے لوگوں جب بھی کسی مسلمان مرد مومن کسی مسلمان مرد نے اپنے مومن بھائی کی عزت بچاتا ہے اور اس کو برائی برائی کرنے والوں کے تکو برائی کرنے والوں سے اس کو دفاع کرتا ہے کہ نہیں مسلمان بھائی ہوئی اگر ایک عیب تم کو نظر آتا ہے تو ہزار خوبیاں بھی اس کے اندر ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کرتا ہے اس کی عزت بچاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ نے کیا دیا اللہ کا اللہ ہو القیامہ اس کے بدلے جس نے اپنے مومن بھائی کی عزت بچائی ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے عزت بچانے والے مومن کو جہنم کے آگ سے قیامت دن اللہ تعالیٰ بچائیں گے کتنا بڑا عمل ہے لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا آج ہماری ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی قیمت کی جائے کسی مسلمان بھائی کی توہین کی جائے تو ایک کہا تو دو چار ہمیں معلوم ہے اور ہم بھی اس بہا دیتے ہیں ہم اس میں شامل ہو کر کے اضافہ کر دیتے ہیں اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں حضرت امام ابن احمد بن حمل رحم اللہ وغیرہ نے حضرت اسما بن یزید ابن السکن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ السلام نے شا فرمایا اے لوگ من مسلم ان ارد اخیل مسلم جو کسی بل گئے پیچھے ایک مسلمان بھائی کی توہین کی جا رہی ہے اس کی جیبت چگنی کی جا رہی ہے اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے اور وہ مومن بھائی اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے اس کے تیس پیچھے لوگ اس کو برا بھرا کہہ رہے ہیں آن پر میں جو مسلمان مرد مومن ایسے موقع پر کھڑے ہو کر کے اس مسلمان مسلمان بھائی کی عزت کو بچانا اور اس کی طرف سے دفاع کیا اس کے عوض اللہ رب العالمین نے کان حق کن اللہ اے کا ہونا اس نیکی کا بدلہ اللہ نے صرف ایک رکھا ہے وہ کیا اللہ نے اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے کہ ایسے بندے کو ہم جہنم کے آگ سے ضرور آزاد کر دیں گے آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ زیادہ گناہ تھے کہ وہ جہنم اس پر واجب ہو چکی تھی وہ آزاد نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مومن بھائی کی عزت بچانے کی بنا پر اس کو جہنم جس پر واجب ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا پھر نبی علیہ السلاط سلام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلاط اسلام نے روم کی آیت تلاوت کی ورقد ارسلنا من کبلی کا رسلن علاقوں میں فانتقمنا من الذین تمنا وکان حقا علینا نصر المؤمنین رب العالمین نے فرمایا اے ہمارے نبی ہم نے آج سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو ان کے امتوں کی طرح بھیجا تھا وہ اپنے امت کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہدایت و شریعت لے کر کے آئے لیکن ایمان والوں کو نبی کو اور ایمان والوں کو کافروں نے جھٹنایا اور کافروں نے ان کو ستانا شروع کیا رب العالمین فرماتے ہیں فن تقمنا من الذین تو جنہوں نے نبی کو ایمان والوں کو ستایا تھا ہم نے ان کو سدا دیا وکان حق کنارینا نسر المؤمنین اور ہم نے اپنے اوپر ہمیشہ سے فرد کر رکھا ہے کہ ہم اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور کیا کریں گے اللہ پر کوئی امر واجب کوئی نہیں کر سکتا اللہ لیکن اللہ رب العالمین اپنے سے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنا اپنے مومن بندوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے سے اپنی ذات پر فرض کر رکھا ہے اسی لیے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث بڑی بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ نمایا من نہ اللہ المسلم جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے میرے بھائیوں جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بھی وہ عمل کثرت سے کریں اللہ تعالیٰ نے اپر اپنے اجاد پر فرق کر رکھا ہے کہ وکان حق نالینا نسر المومنی مومنوں پر کی مدد کرنا ہم نے اپنی ذات پر فرق کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنا کرنا پسند کرتا ہے اسی لیے ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مومن بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کرے رب اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من نصر خاہل المسلم جو انسان دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے ہر اعتبار سے اس کے دکھ میں درد میں پریشانی میں کام آتا ہے حصہ بتاتا ہے تسلی کی باتیں کرتا ہے اور اگر کوئی آفت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتا ہے کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس کی مدد کرتا ہے اور کہیں اس کے اس کی توہین کی جائے اس کی بے عزتی اس کو بے عزت کیا جائے تو آج اس کی مدد اور حمایت کرتا ہے آج اپنا من نہ سرا خا مسلم جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے کا نسر اللہ دنیا والآخرہ اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی دنیا دنیا میں مدد کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت دونوں چاہ میں اللہ اس پر مدد کرتی ہے دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جیسے کہ سورہ غافر کی آیت ہے رب العالمین نے ساتھ رمایا کہ ہم نے تمام مسلمانوں پر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نبیوں کی اور ایمان والوں کی ہم دنیا بھی مدد کرتے ہیں وہ کوم ال یقوم اشہد اور قیامت کے دن بھی ان کی ہم مدد کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ سامنے بشارت دی ہے کہ من نسرا ہا ہو مسلم جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا مدد کرتا ہے اس کے عوض اللہ تعالی مدد کرنے والی کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالی ہم دوسرے ہم کو ایک دوسرے کے مقام مرتبے اس کی عزت کا اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہر آدمی ہر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف مقامات کا حکم دیتے ہیں وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو اخلاق زبان احترام ان تمام چیزوں کا اہتمام کرو باقی ان شاء اللہ ہفتے کو لہادہ وہاں تک فراہ مین کلبی آٹو صبح اشحد انتا استغفر کا واسو بولے